سب کو آ جاؤ یہ کالی تنہائی کیا کرے زینا زین تنہائی کیا کرے سبھی چلے گئے آواز دے کسے زینا چاہتے ہو اسیر بلا رہے زینب جین چاہتے ہو اسیر بلا رہے زینب یہاں سے شام تلک ننگ سر پھر یہاں سے شام تلک ننگ زینب یہاں سے شام تلک ننگ سر پھرے زینب یہاں سے شام تلک سر پھرے زینب خدا کے مجھ کو کہیں چھپا جاؤ خدا کے واسطے مجھ کو کہیں چھپا جاؤ خدا کے واسطے مجھ کو کہیں چھپا جاؤ سہنے جاتے ہیں اندھیری ڈال میں سب لوگ سہنے جاتے ہیں دکھا کے نیز شقی بچوں کو ڈراتے ہیں دکھا کے نیز شقی بچوں کو ڈراتے ہیں کبھی جو شرم سے چہروں کو ہم چھپاتے ہیں کبھی جو شرم سے چہروں کو ہم چھپاتے ہیں تو تازیان یہ ظالم ہمیں لگاتے ہیں ظالم ہمیں لگاتے ہیں خدا ظالم ہمیں لگاتے ہیں لئی گئے ہیں بھیا ہمارا ساتھ اگر ناگوار ہے بھیا ہمارا ساتھ اگر ناگوار ہے بھیا یہ بے بسی نگو دل بار ہے بھیا دل ہے بھیا لڑائی سے تمہیں اتنا پیار ہے بھیا تمہیں اتنا پیار ہے بھیا جانا تمہیں یار ہے بھیا تو لوٹ جانا بھیا تو لوٹ جانا تمہیں پیار ہے بھیا تو لوٹ جانا

دین کر گا بالوں سے منہ چھپائے ہوئے بالوں سے منہ چھپائے ہوئے جو آگ دل میں لگی ہے اسے دبائے ہوئے جو آگ دل میں لگی ہے اسے دبائے ہوئے تمہارے بچوں کو دل سے مگر لگائے ہوئے